فرمایا کہ رمضان کی سب سے بڑی برکت یہ ہے اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا اور ستائیس آسمان سے دنیا کے آسمان پر اللہ نے پورا قرآن اتار دیا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم اللہ سے بات کرنا چاہو فل یکر القرآن تم صرف قرآن پڑھا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی شکلیں بنا لو اگر تم شکل بھی رونے کی نہ بنا سکو پھر اپنے گندے مقدر پہ رویا کرو کہ اللہ ساری دنیا کے غم جب سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے اور تیری قرآن کی آیتیں میرے سامنے مجھے رونا نہ آئے تیری کتاب میرے سامنے مجھے رونا نہ آئے وہ ہاتھ جس نے آج تک قرآن اٹھایا نہیں وہ بدبخت آنکھ جس نے آج تک قرآن دیکھا نہیں اور وہ بدبخت زبان جس نے آج تک قرآن سنا نہیں ان اللہ کرا و یاسین قبل ان یخلق الخلق بی الف عامن اللہ نے ایک ہزار سال دنیا سے پہلے سورت یاسین پڑھی سورت طاہا پڑی اور فرشتوں نے اس کو سنا پھر فرشتوں نے کہا اے اللہ وہ امت کتنی پیاری پیاری جس میں میں یہ قرآن قرآن اترے وہ وہ پیٹ کتنے پیارے جن داخل ہو زبانیں کتنی جو اس قرآن سے ہلیں وہ آنکھیں کتنی پیاری جو اس قرآن کو دیکھیں وہ گھر کتنا پیارا جس میں قرآن پڑھا جائے میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے بلب یہ تمہارے فانوس یہ تمہارے تمہاری لائٹیں یہ تمہاری چیزیں گھروں کو روشن نہیں کرتی اللہ کی قسم جب قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان کے فرشتوں کے لیے تمہارے گھر یہ گلیاں ایسے چمکتی ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اور اللہ کی قسم نزلت علیہ السکینہ اس گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی بیٹا باپ کا نافرمان نہیں ہوتا پڑوسی پڑوسی کا دشمن نہیں بنتا بھائی بھائی کا دشمن نہیں بنتا پیسے دولت کی حوث نہیں نہیں نہیں کچھ ابو حریرہ میرے نبی کے صحابی ہیں بھوکے رہتے پیاسے رہتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے اللہ کے نبی آتے ان کو اٹھاتے ساتھ لے جاتے گھر جا کے کھلاتے پانی پلاتے دودھ پلاتے ابو کہتے مجھے بھوک جب تڑپاتی میں کسی بندے کو روک لیتا اور اس کو قرآن کی ایک آیت سنا دیتا اور وہ مجھے کھانا کھلا دیتا یہ میری زندگی کا معمول تھا میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی صرف قرآن پڑھا کر اے علی قرآن پڑھایا کر اللہ کی قسم تیرے گھر میں کبھی پانی کی لوڈ شوٹنگ نہیں ہوگی اور تیرے گھر میں کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا تیری موت کبھی پیاس کی وجہ سے نہیں آئے گی اور تیری موت کبھی بھوک کی وجہ سے نہیں آئے گی اور اے علی اگر تو قرآن پڑھ کے دنیا سے چلا گیا جب تو اپنی قبر میں اترے گا تیری قبر پہ اتنا نور برسے گا لوگ اس کی زیارت کو ایسے آئیں گے جیسے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں آج دیکھو حضرت حسن کی زیارت کرتے ہیں لوگ حسین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں لوگ حضرت علی کی قبر کی زیارت کرتے کرتے ہیں لوگ میرے آقا کے روزہ کی زیارت کرتے ہیں لوگ ستر ہزار فرشتے میرے نبی کے روزہ پہ اترتے ہیں اللہ کی قسم یہ صرف قرآن کی برکتیں ہیں یہ کہنا کہ قرآن کا وارث کوئی نہیں قرآن کو پکڑنے والا کوئی نہیں آج صبح اعلان ہوتا ہے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دو ماں اٹھاتی ہے باپ اٹھاتا ہے گندے کپڑے گندی ٹوپی بچے کو تھما دی سلیپر ٹوٹے ہوئے پہنا دیے جاؤ قرآن پڑھ کے آ جاؤ جب بگن ہاؤس میں جانا ہوتا ہے بتاؤ ماں اس کے یونیفارم کو کیسے تیار کرتی ہے اس کے شوز کیسے بناتی ہے باپ گاڑی کیسے نکالتا ہے گاڑی پر اس کو کیسے بٹھاتا ہے اپنی نیندیں کیسے حرام کرتا ہے بگن ہاؤس کے گیٹ میں اتار کے آتا ہے پھر دو بجے پہنچ جاتا ہے اس بچے کو لے کر آتا ہے اپنے گھر میں اتار دیتا ہے یونیفارم بدل دیے جاتے ہیں شوز اتار دیے جاتے ہیں نام آتا ہے تو کیا کیا ہے میرا بچہ ایجوکیٹرز میں پڑھ رہا ہے میرا بچہ بکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے مگر قرآن کے لیے کسی کسی ہاؤس کی کی ضرورت ضرورت نہیں نہیں چٹائیوں پہ پڑھ کر ہم ممبر پہ ہیں چٹائیوں پہ پڑھ کر اللہ والے کھڑے ہیں چٹائیوں پہ پڑھ کر پوری دنیا عالم اسلام کے اندر خدا کی قسم پوری دنیا کے امام اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے صرف دو سو آیتیں روز پڑھ لیا کرو دو سو آئے روز پڑھ لیا کرو تمہارے گھر میں رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا میرا نبی کا فرمان ہے جو قرآن کو آنکھ نہیں لگاتا جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا جو قرآن کو الماری میں بند کر دیتا ہے جس کا باپ مر جائے اس کی ماں مر جائے اس کا بھائی مر جائے وہ مدرسوں سے جا کے بچے اٹھا کے لے آتا ہے دو قرآن پڑھ دو تین قرآن پڑھ دو میرا باپ مر گیا میری ماں مر گئی ارے باپ تیرا مرا ماں تیری مر گئی گئی بھائی تیرا گیا بہن تیری گئی بیٹا تیرا گیا تجھے یہ توفیق نہیں ہے آج اپنے باپ کے لیے تو قرآن پڑھ سکے اور آج اپنی ماں کے لیے تو قرآن پڑھ سکے وہ وقت تو یاد کر جب تیری ماں نے تجھے شادی کی محفل سے اس وقت اٹھایا جب شلوار میں پوٹی کر دی اور ماں تجھے اٹھا کے لے گئی نہلا کر لائی دہلا کر لائی خوشبو لگا لی سجا لی بسا لی اور ایک مقام تجھے دیا ایک عزت تجھے دی اور تجھے اٹھا کے دو چلتے تھے تجھ سے پیار کرتے تھے تجھے چوما کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے آج وہ ماں مر گئی آج وہ باپ مر گیا اب یہ محلے کے بچوں کو لاتا ہے ان بچوں کو تیرے باپ سے پیار نہیں ہے اور ان کو تمہاری ماں سے پیار نہیں ہے اور تمہارے بھائی سے پیار نہیں ہے تمہاری بہنوں سے پیار نہیں ہے پیار تو آپ کو ہے پیار تو آپ کو ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابی نے گھر بنایا نیچے سے قرآن کی آوازیں آئی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر کے نیچے جنات نے پڑاؤ ڈال دیا ہے نبی نے فرمایا جنات نہیں ہے بھلے آدمی وہ ایک صحابی ہے جو اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں ذائقہ آتا ہے قرآن پڑھتا ہوں لذت آتی ہے قرآن پڑھتا ہوں تیری محبت ملتی ہے قرآن پڑھتا ہوں کبھی تیرا نام آتا ہے کبھی تیرے محبوب کا نام آتا ہے کبھی موسا کا نام آتا ہے کبھی یوسف کا نام آتا ہے کبھی ابراہیم کا نام آتا ہے کبھی مسجد اقسا کا نام آتا ہے کبھی معراج کا نام آتا ہے کبھی سدرت المنتہا کا نام آتا ہے کبھی نبی کا چہرہ کبھی نبی کا دل کبھی نبی کی امت کبھی نبی کی تڑپ کبھی نبی کی طلب کبھی بدر کا تذکرہ کبھی عہد کا تذکرہ کبھی جہاد کا تذکرہ کبھی بیوہ کا تذکرہ کبھی یتیم کا تذکرہ کبھی بیوی کا حق کبھی باپ کا حق کبھی ماں کا حق کبھی نبی کا حق کبھی رسول کا حق کبھی ختم نبوت کا تذکرہ کبھی عظمت صحابہ کا تذکرہ اے اللہ یہ لذتیں مجھے دنیا میں مل رہی ہیں یا مجھے آخرت میں مل سکتی ہیں کہ نہیں اور وہ صحابی دعا کرتا تھا اللہ میں قبر میں چلا جاؤں مجھے زندگی عطا کر دینا میں وہاں بیٹھ جاؤں تیری کتاب کو پڑھتا جاؤں اے صحابی آج میرا صحابی اپنی قبر میں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا جا رہا ہے تم گلاب ڈالو نہ ڈالو ہر کے گلاب ڈالو نہ ڈالو سنگ مرمر لگاؤ نہ لگاؤ گمبت بنا دو مثار بنا دو دنیا کے مراسی ڈھول والے والے والے باجے گانے ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھ جائیں اور ایک ایمان والا وہاں بٹھا دو جو وہاں پہ جا کے قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کے اپنے باپ کی قبر پہ پھوک مار دے دیکھو اس کی قبر پہ کیسی ایمان کی خوشبو جاتی ہے آج ہر کے گلاب یہ چادریں یہ پھول یہ موتیا یہ پتھر یہ سنگ مرمر یہ سیاسی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو کیا پتا یہ سواب کدھر ہے یہ تو الیکشن جیتنے کے لیے ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں خدا کی قسم اپنے باپ کی قبر پہ جمعہ کے دن جایا کرو میرے نبی نے فرمایا اگر وہ تم سے ناراض ہے تو میرا اللہ اس کو راضی کرے گا میرے نبی کی حدیث ہے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن سکھا دو ناظرہ قرآن سکھا دو اللہ تمہارے اوپر جنت کو واجب کرتا ہے ابو مسلم خولانی میرے نبی کے صحابہ کے بعد ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور ان کی نوکرانی روزانہ ان کے کھانے میں زہر ڈال دیتی تھی مگر ان کو فرق نہیں پڑتا تھا جب یہ بوڑھے ہو گئے اس نے پوچھا کہ روزانہ آپ کے کھانے میں زہر ڈلتا ہے آپ کو موت کیوں نہیں آئی آپ نے فرمایا جب کھانا کھاتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں میرا اللہ زہر کے اثرات کو دور کر دیتا ہے میرے نبی کی حدیث ہے قیامت کے دن تمہیں کہا جائے گا کہاں جا رہے ہو آپ کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں میرا اللہ پوچھے گا فرشتے پوچھیں گے بتاؤ جنت کا ٹکٹ ہے کہ نہیں ہم پوچھیں گے اللہ جنت کا ٹکٹ کیا ہے اللہ فرمائیں گے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے آج وہ پڑھتا جائے جنت میں چلا جائے یہ جنت کا ٹکٹ ہے اور میرے نبی کی حدیث ہے تمہاری نماز پہلی امتوں کی نماز تمہاری نماز دو ہزار رقد زیادہ ثواب دیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تمہاری نماز میں بسم اللہ ہے اور پہلی امتوں میں بسم اللہ نہیں ہے حضرت آدم جس ٹائم اپنے اللہ رب العزت کے سامنے روئے ہیں تین سو دس برس تک تقریباً روئے ہیں اللہ نے بسم اللہ اتاری ہے یہ پڑھی ہے تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں ہیں بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے اللہ نے آپ کو بجائی ہے یونس علیہ السلام کنویں پڑے ہیں اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیر پیٹ سے بسم اللہ کی برکت سے نکالا ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے بادشاہت کے مقام پہ سرفراز فرمایا ہے آج قرآن لوارث کیوں ہو گیا رمضان میں قرآن کیوں نہیں پڑھتے قرآن کیوں نہیں اٹھاتے میرے نبی نے فرمایا جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی کوئی افسوس نہیں ہوگا ہم جب جائیں گے ہمیں پتا چلے گا اے غافل جاہل اگر تو قرآن پڑھ کے آتا تجھے وہ جنت کا درجہ ملتا اگر کل الفلق پڑھتا تو یہ ملتا اگر الحمدللہ پڑھتا تو یہ درجہ ملتا اگر لام میم پڑھ لیتا تو یہ درجہ ملتا اگر سبحان اللہ پڑھ لیتا تو یہ درجہ ملتا اس وقت کہیں گے کاش ہم نے وقت کو ضائع کر دیا ہم نے وقت کو دھوکہ دے دیا میرا نبی کی حدیث ہے دو چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں دو چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں الصحت والفراغ تم صحت میں ہو سوچتے ہو ابھی ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے والفراغ اور آج تم فارغ ہو سوچتے ہو تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ صحت کے بعد بڑھاپا کمزوری بیماری آئے گی اور فراغ کے بعد سب کچھ آئے گا میرے بھائیوں دوست بزرگوں قرآن سے پیار کرو قرآن سے محبت کرو اللہ کے نبی کی حدیث ہے قرآن کی طرف ایک قدم چلنے والا جنت میں جائے گا دوسرا قدم چلے گا ماں باپ جنت میں جائیں گے اور تیسرا قدم چلے گا اس کے خاندان والے جنت میں جائیں گے میرا نبی کی حدیث ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اس کی سات نسلوں کی قبریں اللہ جنت کا باغ بنا دیتے ہیں میرا نبی کی حدیث ہے قرآن والوں کی عزت کیا کرو حافظ صاحب کہا کرو قاری صاحب کہا کرو ابن حشام قلبی بہت بڑے بزرگ بہت بڑے عالم ایک دفعہ ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب کا تعارف ہوتا جا رہا تھا کوئی حافظ تھا کوئی صرف قاری تھا کوئی حافظ بھی تھا عالم بھی تھا ابن حشام کہتے ہیں جب میرا نام آیا फरमाया لوگوں نے کہا یہ بندہ عالم تو بہت بڑا ہے مگر حافظ قرآن نہیں ہے یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا میں میں نے نے گھر کا تالا کھولا اندر داخل ہو گیا اور رب سے دعا کی کہ جب تک میں قرآن حفظ نہ کر لوں میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا تین دن تک تک میں قرآن پڑھتا رہا رب نے میرے سینے میں اتار دیا چوتھے دن سڑک پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا اب ابن حشام عالم نہیں بلکہ حافظ قرآن بھی ہے آؤ جس جگہ سے چاہو میرا قرآن سن لو آؤ جس جگہ سے چاہو میرا قرآن پڑھ لو اللہ چاہے تو موچی کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے ریڑی والے کا کا بچہ قرآن حافظ بن جاتا ہے اور اللہ کی تقدیر چاہے تو خدا کی قسم قرآن کی طرف کبھی رغبت ہی نہیں ہوتی اور قرآن کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا اور قرآن سے انسان دور رہتا ہے اللہ کے اس کو کو تکیہ نہ بناؤ اس کو ٹیک نہ بناؤ میرا نبی کی حدیث ہے اللہ جتنے غور سے قرآن کی آواز سنتے ہیں اتنے غور سے کسی کی آواز کو نہیں سنتے اللہ جتنے غور سے قرآن کی آواز سنتے ہیں اتنے غور سے کسی اور کی آواز نہیں سنتے اور میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے قرآن کو اٹھایا رب اپنے عرش والے دن حشر والے دن اپنا سایہ اس پہ نازل فرمائے گا اور میرے نبی کی حدیث ہے قرآن کے جتنے حافظ ہیں ان کو قبروں میں ڈال دو اللہ کی قسم ان کے قبروں کو کیڑے نہیں کھائیں گے ان کی قبروں کو سانپ نہیں کھائیں گے ان کی قبروں کو ڈسایا نہیں جائے گا اللہ کے واسطے قرآن سے محبت کرو بہت بڑا یہ پیر ہے بہت بڑا یہ بزرگ ہے بہت بڑی یہ شخصیات میں سے ہے یہ میرے اللہ کا کلام ہے میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم غمگین ہو جاؤ جب تم فکر میں ہو جاؤ جب تم پریشان ہو جاؤ جب تمہیں دنیا چھوڑ دے بس میرے قرآن کو پکڑ کے سینے سے لگا لو دیکھو اللہ تمہارے اوپر کتنی رحمتیں اتارتا ہے دیکھو اللہ تمہارے اوپر کتنی برکتیں اتارتا ہے قرآن سے منہ گردانی نہ کرو قرآن سے روح گردانی نہ کرو دار العلوم دیوبند اس بستی میں ایک جنازہ صبح دس بجے اور ایک بابا جی جن کو منشی رحمت علی کہا جاتا ہے وہاں سے گزرے لوگوں نے کہا بابا جی آؤ نماز جنازہ پڑھاؤ جب نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا کہنے لگے میں تو دفتر جا رہا ہوں میں امام بھی نہیں ہوں میں کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں اندر سے آواز آئی کہ مرنے والے نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں منشی رحمت علی میری نماز جنازہ پڑھائے گا خیر منشی صاحب نے نماز پڑھائی قبر میں اتارا دفتر کے کاغذ فائل قبر میں گر گئی قبر بند ہو گئی جب منشی صاحب دفتر پہنچے پتا چلا کہ سرکاری کاغذ تھے وہ قبر میں رہ گئے لوگوں کو جمع کیا قبر کو کھودا گیا اندر سے دیکھا کہ اس کی لاش پر پھول برسے ہوئے ہیں گلاب کی پتیاں پکری ہوئی ہیں اور مسکراتا ہوا چہرہ ہے منشی رحمت علی صاحب کہتے ہیں مجھے اپنے کاغذوں کی فکر نہیں ہوئی میں تو اس کے چہرے کو دیکھ دیکھتا رہ گیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم موت کے بعد قبر میں چہرہ قبلے سے پلٹا دیا جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے پھیر دیا جاتا ہے کچھ خوش نصیبوں کے چہرے قبلے کی طرف ہوتے ہیں وہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں کہنے لگے میں اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا بتاؤ کیا نیکی تھی اس کی کہنے لگی اللہ کی قسم تینتالیس سال ہو گئے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی یہ جب بھی بیٹھتا تھا قرآن کھول لیتا تھا اس بچہرے کو آتا نہیں تھا یہ اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا جاتا تھا یا اللہ تیری آیت سچی تیرا قرآن سچا تیری کتاب سچی تیرے لفظ سچے تیرے حرف سچے تیرا نظام سچا تیرا نقشہ سچا صرف اس کو سچا کہتا تھا رب نے اس کی سچائی کے باوجود آج اس کی قبر پر پھولوں سے مرجھا دیا ہے آج اس کی قبروں پہ اوپر ایمان آ گیا ہے آج اس کے چہرے پہ نور آ گیا ہے تو قرآن والے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے قرآن والے کے چہروں پہ ایمان ہوتا ہے اور قرآن والوں کے چہروں پہ بڑی خوبصورت قسم کی عظمتیں ہوتی ہیں تو یہ رمضان المبارک عظمت قرآن کا مہینہ تراویوں کا مہینہ سجدوں کا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ پوری دنیا میں چلے جاؤ آج حرم شریف میں جاؤ مدینہ میں جاؤ جب قرآن سنا جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے قرآن اوپر سے اتر رہا ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ختم نبوت کے جلسے کے اندر جب وہاں پہ دھوپ لگ رہی مجمع بھاگ بھاگ رہے حضرت نے ایک دم قرآن کی آیت پڑھی ماء اے اللہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اللہ کہتے ہیں یا اللہ تو پانی اتار دے یہ دعائیں کی ہیں بادل آ گئے بارشیں برس گئی اور سہن ٹھنڈا ہو گیا گرمی دور ہو گئی قرآن پہ اتنا بڑا یقین تھا قرآن پر اتنا بڑا اثر تھا قرآن کا اتنا بڑا نظام تھا اللہ کی قسم ایک عورت حرون الرشید کے دربار میں آئی اور اس کے پاس وہ پتے تھے جن پر صحابہ نے قرآن لکھا ہوا تھا لیکن ان پتوں کا موجزہ یہ تھا کہ وہ توڑنے سے ٹوٹتے نہیں تھے ختم کرنے سے ختم ہوتے نہیں تھے اور اس پر صحابہ نے قرآن لکھ کر آپ تک پہنچایا ہڈیوں پہ قرآن لکھ کر آپ تک پہنچایا پتھروں پہ قرآن لکھ کر آپ تک پہنچایا سوا دس لاکھ اس کے حروف ہیں ہر حرف پڑھے جنت کی ایک حور سے اللہ آپ کی شادی کرتا ہے ہر ہر پڑے اللہ آپ کی دس نیکیاں بڑھاتا ہے رمضان میں سات سو نیکیاں بڑھتی ہیں اس کو دیکھ لیں اللہ آپ کو نبینا نہیں کرے گا مصنوعی شریف میں ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے وہ نبینا ہو گئے اور رویا کرتے تھے یا اللہ میں آنکھیں اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں نے ٹی وی دیکھنا ہے آنکھیں اس لیے نہیں مانگ رہا میں نے غیر محرم عورتیں دیکھنی ہیں آنکھیں اس لیے نہیں مانگ رہا میں نے قتل و غارت دیکھنی ہے آنکھیں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں قرآن کا حافظ نہیں اور دیکھ کر قرآن پڑھتا تھا اے اللہ تو مجھے آنکھیں عطا فرما دے اللہ نے ایسا کیا کہ جب وہ قرآن کھولتے تھے تھے ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی قرآن قرآن پڑھا کرتے جب وہ ختم کر دیتے تھے آنکھوں کی بنائی چلی جاتی تھی رب نے قرآن کے اندر ایسی برکت اتاری ایسا نظام اتارا میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اور وضو کرو ہر قطرے سے تمہارے گناہ گر جاتے ہیں تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو دشمن کی طرف پھونک دو اللہ کے فرشتے آ کر رکاوٹ بن جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو سر پہ ہاتھ رکھ دو اللہ سر کے درد کو دور کر دیتے ہیں حضرت قطادہ میرے نبی کے صحابی ہیں جنگ کے میدان میں ان کی آنکھ کی پتلی نیچے گری تیر لگا نبی سے کہا یا رسول رسول اللہ میں نوجوان ہوں میری بیوی نوجوان ہے اب تو مجھے کانا کہے گی اب تو مجھے چھیڑے گی وہ بڑی خوبصورت ہے میں کانا ہو گیا میرا نبی نے کیا چاہتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھ لگ جائے میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے میرے نبی نے سورت الفاتحہ پڑھی سورہ فاتحہ ستر بیماریوں کی شفا ہے سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے قیامت کے دن اللہ کے غزب کو جو بجائے گی وہ سورت الفاتحہ بجائے گی ایک امت پہ عذاب آئے گا اور ایک حافظ قرآن بچہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کر سورت الفاتحہ پڑے گا اللہ اس کی آواز کے صدقے سے پوری دنیا کے عذاب کو ہٹا دے گا میرے نبی نے سورت الفاتحہ پڑی آنکھ پکڑی حضرت قطادہ کی آنکھ میں لگا دی اور بالکل ٹھیک ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آج تک ایسا نظر نہیں آیا اور آپ نے آنکھ لگائی مجھے کوئی درد نہیں مجھے کوئی خوف نہیں کوئی خون نہیں نکلا کوئی دوسرا آپریشن نہیں کوئی بڑی سرجری نہیں صرف الفاتحہ کی برکت سے اللہ کے نبی نے آنکھ لگا دی آنکھ ٹھیک ہو گئی سب کچھ ٹھیک ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں یا رسول اللہ خندق کا موقع ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع میں بلایا تیری آنکھوں میں درد ہے ادھر آ جا میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی اپنے تھوک مبارک میں تھوکا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگائی حضرت علی کہتے ہیں آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی کہ آج سے پہلے میں نے سوچا نہ تھا کہ میری آنکھ ایسی چمکے گی ایسی چمکے گی میرے نبی علیہ السلام قرآن سے محبت کرتے رات کو کھڑے ہو کے پڑھتے آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ نبی ہیں نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں بڑی جنت آپ کی بڑا حصہ آپ کا بڑا درجہ آپ بڑا عہدہ بڑی عزت آپ کی اے اللہ کے نبی آپ رات کو کیوں کیوں کھڑے ہیں پاؤں میں ورم فرمایا قرآن کی لذت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی قرآن کی لذت مجھے سونے نہیں دیتی قرآن کی لذت مجھے دور نہیں ہونے دیتی جس شہر میں قرآن پڑھا جائے حضور پاک نے فرمایا اس میں روزانہ خدا کی بندے کی ملاقات ہوتی اللہ کی بندے کی ملاقات جس شہر میں قرآن پڑھا جائے اس میں اللہ کی اس کے بندے کی ملاقات ہوتی ہے یہی وجہ ہے آج عزت قرآن والوں کی ہے آج عزت قرآن والوں کی ہے خدا کی قسم ہمارے بچے چٹائیوں پہ روٹی کھاتے ہیں مگر آپ پینٹ کوٹ والے اور ٹائی والے اسٹوڈینٹس کے اندر ہمارا غریب بچہ لے آئیں سفید کپڑے پہن لے پگڑی پہن لے دو زانو ہو کر بیٹھے نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے سپیکر اس کے سامنے رکھ دیں اس کو کہیں بیٹا تو قرآن قرآن پڑھ پڑھے گا اس کی عظمت کو اور چہرے کے نور کو بھی دیکھ لینا اور ایک دنیا دار بکن ہاؤس کا بچہ بھی بٹھا لو اور اس کو کہہ لو تو اس یونیفارم کے اندر بیٹھ جا اللہ کی قسم اگر قرآن غربت والوں کے پاس نہ آتا تو بلال حبشی کے پاس کبھی نہ آتا حضرت بلال تھے جن کے پیچھے بڑے صحابہ نے نمازیں پڑھی عبد الرحمن بن عوف نے نمازیں پڑھی میرے نبی نے فرمایا ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال اے بلال تو اذان دے تو اذان دے تو اذان دے کہنے لگا یا رسول اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم سے کہیں وہ اذان دے دے میرے نبی نے فرمایا نہیں تیری آواز میں راحت تیرے چہرے میں راحت تیری تڑپ میں میں رہ تیری لگن میں رہ یہ قرآن والوں کا دستور ہے آج قرآن پڑھانے والا مدا مدرس دس ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے اور انگلش پڑھانے والا چالیس چالیس تیس تیس پچاس پچاس ہزار تنخواہ لیتا ہے خدا کی قسم دونوں کو بٹھا لو اور یہ قرآن کا مدرس جب آپ کے اندر آ کے بیٹھتا ہے چمک جاتا ہے دمک جاتا ہے ان بزرگوں کے اوپر ان کے چہروں کے اوپر ذرا نظریں دھڑاؤ وزیر ان کے قدموں میں ہیں مشیر ان کے قدموں میں ہیں امیر ان کے قدموں میں ہیں فلک نے ان کو اتنا رتبہ عطا کر دیا ہے ہے کہ یہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں سارا مجمع نیچے ہوتا ہے یہ مسلح پہ ہوتے ہیں سارا مجمع پیچھے ہوتا ہے دنیا کے امیر بھی ہو وزیر بھی ہو بادشاہ بھی ہو وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ اہل اللہ یہ قرآن والے یہ ہلکے پھلکے کھانے والے سادے پانی پینے والے پرانے کپڑے پہننے والے مدرسوں کی ایجاد جن کو ملا کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں ہیں بھرو کتنے نام آپ ان کو دے چکے ہیں کتنے کام آپ ان کو دے چکے ہیں مگر جنازے دیکھو تکبیریں دیکھو زندگی دیکھو دیکھو اذان کی دعا دیکھو جنازے کی دعا دیکھو جنازے کی نماز دیکھو قبر کے سرحانے پہ کون پڑھ رہا ہے قبر کی چارپائی والی سائڈ پاؤں والی سائڈ قرآن کون پڑھ رہا ہے تمہارے مردوں کو قبروں میں کون اتار رہا ہے تمہارے مردوں کے جنازوں کو غسل کون دے رہا ہے تمہارے مردوں کون دعائیں دے رہے تمہارے مردوں کے کفن کون کاٹ رہے تمہارے مردوں کو کون کمیزیں پہنا رہے تمہارے مردوں کو بسم اللہ وعلا ملک رسول اللہ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارتا اخرى کی دعائیں پڑھ کے کون اپنی قبروں میں مٹی ڈال رہا ہے یہ تمہیں قرآن والے ملیں گے ایمان والے ملیں گے حفاظ ملیں گے آج جشن ہے آج جشن ہے قرآن کا آج جشن ہے ایمان کا ہر گھر میں تراویاں ہر مسجد میں تراویاں ہر مدرسے میں تراویاں آج سے پچیس سال پہلے جب اس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس پورے محلہ میں ایک حافظ دو حافظ ہوتے تھے اور مسجدوں والے آ کر کہا کرتے تھے کہ جناب کوئی کوئی حافظ منگوا دیں پنڈی سے حافظ آتا تھا کوئی گجرا والے سے حافظ آتا تھا ایک ایک مہینہ یہاں پہ رہ کے تراویاں پڑھاتا تھا پھر پچیس ستائیس کو ختم کر کے واپس اپنے گاؤں چلا جایا کرتا تھا آج ایسی بڑی بھیڑ ہے کہ ہر گھر میں تراویاں شروع ہو گئی ہر بچہ قرآن حافظ بنا ہوا ہے ادھر آوازیں ادھر آواز نمازیں وہ ماں باپ بھی ہیں جن کے بچے آج قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر ترابیاں پڑھا رہے ہیں وہ امام کعبہ موجود ہیں عبد الرحمان السدیس جن کے اس ٹائم بڑے بزرگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ان کی مائیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں آج یہ شرف کس کو لیا ہے عزت کس کو ملی ہے کالی یونیورسٹیاں کالی یونیورسٹیاں تمہارے رزق کے لیے تمہاری اولاد کو بنا رہی ہیں اور ہمارے مدرسے تمہاری آخرت کے لیے ہماری اولادوں کو بنا رہے ہیں اور ان بچوں کو بنا رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں قرآن قرآن قرآن قرآن پکڑ لو لو لو پڑھ سمجھ کے درس شروع کرواؤ اپنے گھر میں درس کی ترتیب بناؤ اپنی دکانوں میں درس کی ترتیب بناؤ جن کی مارکیٹیں ہیں مارکیٹ کے صدر حضرات آپ کو بڑا عجیب نسخہ بتا رہے ہیں اپنی مارکیٹ میں مہینے کا ایک درس سے قرآن شروع کرواؤ اور اپنے ساتھیوں کو ملا کر ایک جمعیت بناؤ اور جمعیت نیت بنا کر اپنے جو پیسے اکٹھے ہو ان کو درس قرآن کا خرچ کرو اور ایک عالی شان جگہ پر درس قرآن کراؤ ایک رکوع سن لو ترجمہ سن لو حکم سن لو اللہ کی بات سن لو نبی کی بات سن لو یہ گھر کی ٹیڑی عورتیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی یہ درباروں کو سرزہ کرنے والا مشرقوں کا ٹولا انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ میلاد النبی پہ صرف جھنڈے گاڑ کر نمازیں چھوڑ دینے والا طبقہ انشاءاللہ اللہ نمازوں پہ آ جائے گا کہ میرے نبی کا نام لے کر گاڑیاں منڈوا کر اپنے نبی سے مذاق کرنے والا طبقہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ آ جائے گا خدا کی قسم اس ٹائم عیسائی اور کرسچن مختلف جگہوں پر درس شفا کروا رہے ہیں درس انجیل کروا رہے ہیں اور دعائیا عبادات شفایا عبادات بڑے بڑے چرچ میں ہو رہی اور ان کو اس چیز کا بڑا چندہ بڑا پیسہ بڑی دولت آ رہی اور آج ہماری مارکیٹ ویران ہیں خدا کی قسم لانت برس رہی بازاروں پر برس رہی بازاروں پر عجیب قسم کی بے برکتی برس رہی بازاروں پر بازاروں پہ اللہ رب العزت نے ایسا نظام دکھا دیا ہے کوئی نمازی نہیں کوئی قاری نہیں کوئی تلاوت والا نہیں جاؤ حرم شریف اور اس کے ارد گرد صبح صبح وہاں کے دکاندار آپ کے قرآن کھولتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اذانیں ہو گئی دکانیں کھلی ہیں وہ نکل کر حرم کی طرف آ رہے ہیں اور فوج در فوج نمازوں کی طرف جا رہی اور یہ ہمارا بازار ایسا لگتا ہے جیسے ادھر مردے ہیں زندہ کوئی نہیں چل نہیں سکتے ان کے پاؤں نہیں رہ گئے ان کی ٹانگیں نہیں رہ گئی ان کی عقل پہ مردہ ہونے کا نظر ان کے ذہن پہ مردہ ہونے کا پردہ ان کے قدموں پہ مردہ ہونے کا پردہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ زندہ مردہ ہو چکے ہیں کچھ زندہ مردہ ہو چکے ہیں جنہوں نے بیس سال نبی کی بات سنی مگر اثر نہیں ہوا پوری زندگی قرآن کی تلاوت سنی مگر اثر نہیں ہوا اذانیں سنی مگر اثر نہیں ہوا کراتیں سنی مگر اثر نہیں ہوا گانے سن کر کو اثر ہو گیا ہے یہ زندوں کا بازار کیسے ہے یہ عقل مندوں کا بازار کیسے ہے یہ تو مردوں کا بازار ہے بے عقلوں کا بازار ہے سین میں کی ٹکٹ پہ پہنچ جائیں میچ کے سٹیڈیم میں پہنچ جائیں دنیا کے ڈراموں میں پہنچ جائیں کامیڈی پروگراموں میں پہنچ جائیں اللہ اور اس کے دین کے نظام پر نہ پہنچیں اور یہ رمضان کس کو کھینچ کے لا رہا ہے آپ کو کیوں لا رہا ہے کیوں آپ کو مسجدوں میں لا رہا ہے کیوں آپ ترابیوں میں آ رہے ہیں ہم تو عشاء دس منٹ کی نہیں پڑھتے اور ڈیڑھ گھنٹے کی تراویح کیسے پڑھ رہے ہیں یہ میرے اللہ کی مشین ہے جو آپ کے پیچھے لگ گئی ہے آپ کو رب نہیں دیکھ رہا نبی کی امت کو دیکھ رہا ہے نبی کی امت کو دیکھ رہا ہے نبی کے روزہ کو دیکھ رہا ہے نبی کی تڑپ کو دیکھ رہا ہے نبی کے آنسوں کو دیکھ رہا ہے نبی کی لگن کو دیکھ رہا ہے نبی کی فکر کو دیکھ رہا ہے میرے نبی علیہ السلام نے آخر میں اعتکاف کیا حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن اعتکاف کر لو دو دو مقبول حج اور دو مقبول عمروں کا اللہ تمہیں ثواب دے رہا ہے اور ایک دن کا احتکاب کر لو سو غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب دے رہا ہے اور ایک دن کا احتکاب کر لو ہزاروں برس کی عبادت والی لئی القدر قدر اللہ تمہیں نصیب فرما رہا ہے اور میرے نبی نے فرمایا جس طرح بھیڑیا بکریوں پہ حملہ کرے اور بکریاں اپنے ریوڑ میں آ جائیں اور ان کا مالک تالا لگا دے اب بکریاں محفوظ ہو جاتی ہیں اس طرح اللہ والے بھی جب مسجدوں میں آ کر یہاں ڈیرے ڈال لیں اب شیطان بھیڑیا ان سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول پاک دس دن اعتکاف کرتے تھے ایک دفعہ آپ کر رہ گیا آپ نے بیس دن اعتکاف کیا اور جب تک رسول اللہ زندہ تھے حضور اکرم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے جب آپ دنیا سے چلے گئے آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کی چوکٹ پہ سر ڈال دو اللہ کے سامنے آنسو بہا دو اللہ کے سامنے گڑ گڑا جاؤ یہ مسجدیں اللہ کی زیارت کی جگہ ہیں یہاں زیارت کے لیے آؤ اللہ تمہیں زیارت سے معروم نہیں کرے گا میرے نبی کی حدیث ہے اعتقاف کا مطلب چمٹ جانا لگ جانا جڑ جانا رب کے گھروں میں میرے نبی کی حدیث ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا اگر مر جائے اللہ اس کی روح کو جنت کے اعلی مقام میں اتار دیتے ہیں میرے نبی کی حدیث ہے سب سے پیارے بازار اللہ کی مسجدیں ہیں ان میں بیٹھ جاؤ میرے نبی کی حدیث ہے جو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا وہ اس مسجد میں آ جائے یہ بھی بیت اللہ کی بیٹی ہے اور قیامت کے دن اللہ کی مسجد کو بھی اٹھا لے گا بیت اللہ کے دروازے کو کھول کر بیچ میں داخل کرے گا اور بیت اللہ اس مسجد کو ساری دنیا کی مسجدوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا میرے نبی کی حدیث ہے مومن کی مثال یہ ہے اس کا دل مسجد میں اٹک جائے اس کا دل مسجد میں جم جائے میرے نبی کی حدیث ہے اگر تم رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنا چاہو آ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ تم ہر وقت اللہ کے رسول کے پہلو میں ہو جاؤ گے اور میرے نبی کی حدیث ہے اس جگہ پہ آ کے اعتکاف بیٹھ جاؤ ہر نماز کے بعد تمہیں اگلی نماز کی انتظار گاہ کا بھی ثواب ملے گا اور میرے نبی کی حدیث ہے اعتکاف والا اگر مسجد میں بیٹھے باہر سے جنازہ گزرے تم اس میں شریک نہیں ہو سکے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جو جنازہ جا رہا ہے اس کا ثواب والے کو عطا کر دو میرے نبی کی حدیث ہے ہے بیٹھنے والا مسجد میں ہوتا باہر اگر جہاد کی سبیر اللہ ہو جائے اور تیر لگے ایک مجاہد شہید ہو جائے اب تم بھی تمنا کرو کاش کہ میں بھی باہر ہوتا مجھے بھی تیر لگتا اللہ مجھے بھی شہادت کا ثواب دے دیتا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اس کو تین سو شہیدوں کا ثواب عطا کر دو میرا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اگر باہر کوئی بندہ دو بندوں کی صلح کروا رہے اور آپ اعتقاف میں ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کاش کہ میں بھی ہوتا میں بھی صلح کروا دیتا اللہ تمہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے صلح کا ثواب عطا کر دیتے ہیں میرا نبی کی حدیث ہے اعتقاف والا جب سو جائے ہر سانس پر ہر سانس پر اللہ سبحان اللہ کا ثواب دیتے ہیں اور ہر ایک بال پر ایک سال کے سغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے میرا اللہ اس کو بچا دیتا ہے اور ایک والا مسجد میں جب لیٹ جائے اس کو نیند نہ آئے وہ دائیں طرف پلٹیں کھائیں بائیں طرف پھلٹے کھائیں اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے مجاہد کی طرح کا سواب میرا رب عطا کر دیتا ہے ہم گناگار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں سود کے جہان میں ہیں زنا کے جہان میں ہیں شراب کے جہان میں ہیں ہمارے حکمران پتہ نہیں کس دین کے مالک ہیں کس اسلام کے مالک ہیں کس نظام کے مالک ہیں ان میں انسانیت ہمدردیاں اور اخلاق عالیہ بالکل مفقود ہو چکے ہیں امت کو ضرورت ہے آپ کو نہیں پتا ہمارا پاکستان کس خسارے میں ہے آپ کو نہیں پتا اس پاکستان کے لیے کتنی سازشیں ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا ہمارے سی پیک کے منصوبے پر کتنی عجیب قسم کی سازشیں سازشیں ہو رہی ہیں اور دنیا کی نظر میں دو ہزار بیس میں پاکستان کے نقشے کو مٹا دیا جائے گا اور یہاں کسی اور نام سے امت کو بسایا جائے گا ہمارے صوبوں کو توڑا جا رہا ہے ہماری زمینوں کو پرکھا جا رہا ہے ہماری زمینیں زرخرید بنا دی گئی ہمارے حکمران غلام بنا دیے گئے ہمارا سارا سیاسی نظام آج یہودیوں کے اچھے اکھنڈوں میں پہنچ جا چکا ہے یہ اللہ صرف قرآن کے صدقے سے بچاتا جا رہا ہے کلمے کے صدقے سے بچاتا جا رہا ہے رمضان میں یہ قراردادیں ہوئی تھی رمضان میں یہ حاصل ہوا تھا رمضان میں اللہ نے یہ دیا تھا آج یہ قرآن اس کو بچا رہا ہے یہ رمضان اس کو بچا رہا ہے اہل اللہ بچا رہے ہیں اللہ کے ولی بچا رہے ہیں کہیں پہ حضرت لاہوری کی قبر پر کہیں پہ حضرت علی حجویری کی قبر پر کہیں پہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر کہیں پہ سلطان باہو کی قبر پر کہیں پہ پیر نصیر الدین گولڑ کی قبریں ان کے عمل ان کی دعائیں ان کے اخلاق ان کے نظام آج اس پاکستان کو بچا رہے ہیں ورنہ خدا کی قسم اندر سے اگر رسول اللہ کی ختم نبوت کے دشمن ہیں تو پاکستان کی مٹی کیا چیز رہ گئی یہاں کی مسجد کیا چیز رہ گئی یہاں کے مدرسے کیا چیز رہ گئے یہاں کا قرآن کیا چیز رہ گیا اگر ختم نبوت پر سمجھوتا ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی ملیا میٹ کرنے کی تدبیریں ایٹم بم کو ہٹانے کی تدبیریں ہم ایک عجیب قسم کی قوم بننے کی تدبیر کہیں ہمیں وہ وقت نہ آ جائے ہم بھیگ مانگیں ہندوؤں سے سکھوں سے انگریزوں سے اس لیے میرے بھائیوں آج اجتماعی طور پر ہم انتہائی گندے ہو چکے ہیں ذہن میں غلازت آ چکی بھر بھر کے اندر برائیاں رچ گئی ہیں بس گئی ہیں جیسے پیٹ بھر جائے لکھنے کی گنجائش نہیں پانی کی گنجائش نہیں کسی چیز کی گنجائش نہیں خدا کی قسم آج گناہوں دل دل میں دل کے بال بند ہو چکے ہیں روحانی طور پر آج ایمان بیچ میں نہیں جا رہا پتہ ہی نہیں چل رہا دوسرا اشرا کیا ہے تیسرا کیا ہے پہلا کیا ہے اس طرح ٹوپیاں اتری ہیں اس طرح داڑیاں کٹی ہیں اس طرح نمازوں کے جذبات ٹھنڈے ہیں اس طرح سارے کام خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی ذات کے واسطے آؤ اس جگہ پر اور پوری دنیا کی مسجدوں پر اللہ کے گھر کو آباد کر دو اللہ کے گھر میں اعتکاف کر لو اللہ کے گھر میں جڑ جاؤ اللہ کے گھر سے محبت کر لو اللہ کے گھر سے پیار کر لو نبی نے فرمایا ایک محلے والا اعتکاف میں بیٹھے پورے محلے تک خوشبو جائے گی پورے محلے تک برکت جائے جائے گی پورے محلے تک اثر جائیں گے پورے محلے تک دعائیں جائیں گی اور اگر ایک بھی نہ بیٹھا ایک بھی نہ بیٹھا پورے محلے والے اس کے گناہگار ہو جائیں گے آخری اشرار ہے مغفرت شروع ہونے والی اللہ رب العزت توبہ والوں سے محبت کر رہے ہیں گناہگاروں سے محبت کر رہے ہیں سیاکاروں سے محبت کر رہے ہیں بدغانوں سے محبت کر رہے ہیں جانیوں سے محبت کر رہے ہیں شرابیوں سے محبت کر رہے ہیں اس وقت فری ہینڈ ملا ہوا ہے آ جاؤ جو بھی چاہو اللہ کے دربار میں آ جاؤ اللہ تمہیں معاف اعتکاف کرے گا اگر یقین نہیں آتا اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ تمہیں سو فیصد تمہیں معاف کرے گا اس لیے میرے بھائیو یہ موقع ضائع نہ کرنا یہ دوبارہ آئے گا کہ نہیں شب برات کے پتے کٹ گئے ہیں شب برات میں نام آ گئے ہیں شب برات کے فرشتے بن چکی ہیں اور کیا پتا کیا پتا شب برات مغرب سے پانچ منٹ پہلے سیال کوٹ میں اما جی قرآن پڑھ رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے کھل کھلا کے ایسے ہنسی جیسے کوئی کہہ کہا لگاتا ہے اور ایک دم سے پیچھے گری اللہ کو پیاری ہو گئی بیٹا عمرے پہ طواف کر رہا ہے جب فون چلا گیا کہا تیری ماں دنیا سے چلی گئی مغرب سے صرف تین منٹ پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی یہ میرے اللہ کا نظام تھا کہ گزشتہ اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا تھا اور آج مغرب سے پہلے پہلے اس کا پتہ کٹ گیا زندگی کا نام کٹ گیا صفات کٹ گئی اب دکانوں پہ اس کا نام نہیں مکان پہ اس کا نام نہیں پلاٹ پہ نام نہیں رشتی پہ نام نہیں انتقال پہ نام نہیں مگر قرآن میں نام ہے ہاں یہ قرآن پڑھتا تھا مسجد حاجرہ میں آتا تھا صفوں پہ کھڑا ہوتا تھا احتراب بیٹھا کرتا تھا اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا تسبیحات کیا کرتا تھا ہمارے یہ سامنے آئیڈیل گارڈن میں بھائی آقل صاحب تھے ہر وقت چہرہ ان کو سامنے نظر آتا ہے ہنستا بستا آزان دیتا قرآن پڑھتا نماز پڑھتا ہوا انسان گیا ہے پر ہر ٹائم دعا کرتا تھا کہ جناب اسی چکر میں جانا ہے اسی چکر میں جانا ہے ادھر سے ابراہیم مسجد اذان دے رہے ہیں ادھر سے آئیڈیل گارڈن ازان دے رہے ہیں ادھر سے ادھر کے ازان دے رہے ہیں جس مسجد میں جاتے ہیں کسی کو کہیں جناب وہ جانتے ہیں آپ ازان دینے والے کہیں گے ہاں ہاں ان کی پگڑی ہاں جانتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کھڑے کھڑے اللہ کو پیارے ہو گے ایک نماز پڑھی اگلی نماز سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گے آج ہمیں رمضان میں ان کی بڑی یاد آ رہی ہے اور بڑے لوگوں کو ان کی یاد آ رہی ہے یہ ایمان کا رشتہ ہے شاید ان کی بیوی کو یاد اتنی نہ آ رہی ہے آج ان کے بچوں کو وہ یاد نہ آ رہی ہو آج ان کے خاندان کے دس بندوں کو وہ یاد بھول گئی ہو مگر اس جگہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب بھائی آخر صاحب کو جانتے ہیں اور صرف نام آنے پر ان کی کئی یادیں آپ کو تازہ ہو گئی ہیں اور یقیناً ہر ایک کے منہ سے ان کے لیے دعا نکل رہی ہوگی یہ ایمان کا رشتہ ہے میرے بھائیو یہ ایمان کا رشتہ ہے ورنہ ڈاکٹر مر گیا تو بیوی ہمارے جامع شرفیہ میں آئی کہ میرے میاں کو غسل دینا ہے ہمارے بچے گئے علماء گئے وہ دور سے اشارے کر کے ہمیں بتا رہی تھی کہ میرے میاں کی لاش اس کمرے میں ہے مجھے خوف آتا ہے اس کمرے میں جانے سے بیٹا آپ چلے جاؤ غسل دے دو کفن دے دو جب لاش تیار ہو گئی سب کچھ ہو گیا جنازہ ہو گیا ڈاکٹر وہیں سے اٹھا قبر میں جا کے اتر گیا اور بیوی گھر میں کہہ رہی مجھے خوف آ رہا ہے میں دیکھ نہیں پا رہی میں جا نہیں پا رہی میں سن نہیں پا رہی اس کے پاس نہیں جا رہی یہ تو بیویوں کے حالات ہیں لیکن نمازی نمازی کو یاد کرتا ہے قرآن والا قرآن والے کو یاد کرتا ہے آج ہمارے استاد ہمیں یاد ہیں آج ہمارے ساتھی گھر ہمیں یاد ہیں جو چھان پورے کی روٹی کو بھگو کر نرم کر کر اس ٹائم کھایا کرتے تھے جب ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی ہمارے استاد اپنے استاد موجود ہیں آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اپنی قبروں میں اترے جا چکے ہیں اور خدا کی قسم ان کی یادیں ہمیں اپنے باپ سے بھی زیادہ آتی ہیں اپنی ماں سے بھی زیادہ آتی ہیں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آتی ہیں اور نمازی ہماری یادوں میں اور ہم نمازیوں کی یادوں میں جتنا رہتے ہیں اتنا ہم رشتہ داروں کی یادوں میں نہیں ہیں اور نہ آپ رشتہ داروں کی یادوں میں ہیں رشتہ داروں میں کیا کرنا ہوتا ہے آگے بڑھ چڑھ کر کچھ آنسو بہا دینے ہیں چار پانچ دیگے بنا کے کھانا پینا کھلا کے چیلم کروا کے برسیاں کروا کے بس فارغ کر دینے لیکن اللہ والا کہے گا وہ یہاں آتا تھا یہاں پڑھاتا تھا ہم نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ یہ ہماری بھی یاد رہے گی کہ ہم نے بھی یہاں ایک زندگی کا حصہ گزارا ان مسلوں پہ کھڑے ہوئے کبھی اندر کبھی باہر کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی گراؤنڈ میں کبھی کدھر کبھی کدھر ہماری موت کے کے بعد ایمان کے عمل ہیں یاد رہیں گے ٹوٹے پھوٹے بھی ہو جائیں گے تو آپ کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ ان کو ٹھیک کر دے گا یہ ایمان کا رشتہ ہے اور اعتقاف ایمان کا رشتہ ہے رشتہ داروں کا رشتہ نہیں ہے یہ مسجد کا رشتہ ہے رشتہ داروں کا رشتہ نہیں ہے یہ اللہ کا رشتہ ہے یہ جنت کی خریداری ہے یہ مسجد سے محبت ہے یہ اشرا گزر جائے گا پھر حسرت کریں گے یار بیٹھی جاتے بیٹھی جاتے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں تم گھر سے جاؤ سارے کام تمہارے اللہ کرے گا سارے کام تمہارے اللہ کرے گا تمہارا کفیر اللہ تمہارا وکیل اللہ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں حاجر یعقوب مسجد کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ اعتقاف والے طبقے یہ بات سن لیں کہ جن حضرات میں بیٹھنا ہو جمعے کے بعد یہاں پہ اپنا نام اور شناختی کارڈ نمبر وہ لکھواتے جائیں اور دوسرے نمبر پہ جو حضرات وہ ہیں جن کا کھانا گھروں سے آ سکتا ہے وہ بھی نوٹ کروائیں جن کا کھانا گھروں سے نہیں آ سکتا یہاں کچھ اللہ والے ہیں جو ان حضرات کا کھانا پورا کر دیتے ہیں اور پورا ہو جاتا ہے اس کی فکر بھی نہیں کرنی اگر کھانا نہیں آ سکتا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے کھانے کا انتظام بھی یہاں پہ موجود ہوگا لیکن اعتقاف بیٹھنے والے کے لیے ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موبائل یہاں استعمال نہیں کرے گا موبائل اعتقاف کا ہمیں نہیں لے کے آئے گا دوسرا ہمارے اعتقاف میں یہاں ہم صرف ایک چادر لگائیں گے اندر سے پارٹیشن نہیں ہوگی سیدھی سیدھی چادر کے پیچھے اعتقاف بیٹھیں گے تاکہ ایک دوسرے کی نظروں میں رہیں عبادت کریں ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ جب ہم حلقوں میں پارٹیشن کرتے ہیں تو کئی نوجوان شرارتیں کرتے ہیں کئی موبائلوں پہ جناب میسج کرتے ہیں کہیں ایسے بھی ہم نے دیکھے لڈو تک رہے ہیں کہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہماری ترکیب میں یہ ہے ایک باہر کی لمبی چادر لگ جائے اندر اعتقاف والے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں موبائل سے پاک ہو کھانا نہیں تو انشاءاللہ کھانا مل جائے گا جن کا کھانا ہے تو وہ نوٹ کروائیں جمعے کے بعد اپنے نام تحریر کروائیں اپنے شناختی کارڈ نمبر دیں اور جمعہ سے واپس جاتے ہوئے آپ تمام حضرات مخیر حضرات زکات والے صدقات والے فطرانے والے اور فدیے والے جو بوڑھے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی جگہ میں جو فدیہ ادا کرنا ہے وہ غریب بندوں کے لیے کم از کم ایک دن کا دو سو روپیہ ہے اور درمیانے بندے کے لیے تقریباً ڈھائی سو روپیہ ہے اور جو امیر ترین آدمی ہے ان کے لیے چار سو روپیہ یومیہ ہے یعنی تقریباً بارہ ہزار ساڑھے سات ہزار اور چھ ہزار یہ آپ کا فدیہ ہے فطرانے کے اعتبار سے کئی ساتھی غریبوں کو فطرانہ پہلے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے تاکہ وہ اپنا انتظام کر سکیں اگر آپ نے گندم کا دینا ہے تو ایک سو روپیہ پر ہیڈ ہے اور اگر آپ نے جو کا دینا ہے تو دو سو روپیہ ہے اور اگر آپ نے کھجور میں جانا ہے تو اس میں تین طبقے ہیں ساڑھے چار سو روپیہ تقریباً سات سو روپیہ اور آٹھ سو روپیہ جو اچھی کھجور کھاتے ہیں جو بڑی بڑی اونچی جگہ سے کھجوریں لاتے ہیں جو سعودیہ سے بھی منگوا کے کھاتے ہیں ان کو فطرانہ اس حساب سے دینا ہوتا ہے تو کھجور والے چھ سو سے لے کے آٹھ سو کے درمیان دیں اور جو کشمش والے لوگ ہیں یہ پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان اپنا فطرانہ دیں پندرہ سو سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو انیس سو بیس سو جس طرح کشمش کا معیار ہزار ہے تو کشمش والے پندرہ سے دو ہزار کے درمیان کھجور والے چھ سو سے آٹھ سو کے درمیان تقریباً پانچ آٹھ کے درمیان جو والے جو ہیں وہ دو سو روپیہ اور گندم کے اعتبار سے جو دینا چاہیں وہ ایک سو روپیہ یا اپنا فطرانہ یا اپنا فدیہ یا اپنی زکات یا اپنا صدقات ان ایمان والوں کو دیں جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ رمضان المبارک میں آپ کے کے پاس آتے ہیں چوک چراہوں میں جو کھڑے ہیں ان کا پتہ نہیں کون ہے لیکن یہ اللہ والے اہل اللہ ہوتے ہیں اور یہ آپ حلال کے راستے پہ اور ایمان کے راستے پہ جانے والا ہے اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے